وقار رب کی بارگاہ میں ہے آج ہماری مدد کر دو ہمارے حال کو دیکھو ہم کس طرح پریشانی میں ہیں ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں ہم پسینے میں شرابور ہیں اتنے پسینے بہیں گے کہ اس میں کشتیاں تیر جائیں لوگ غوطہ لگائیں گے حضرت نوح پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اظہب غیری نفسی نفسی میرے علاوہ کہیں اور چلو اب سارے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب تعالیٰ نے آپ کو خلت کا درجہ عطا فرمایا ہے آپ آپ رب کے خلیل ہو آج ہماری مدد کر دو ہماری مصیبت میں کام آ جاؤ رب کی بارگاہ میں فریاد کو پہنچو حضرت ابراہیم فرمائیں گے اظہب غیری میرے علاوہ کہیں اور چلو اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر رب تعالیٰ نے آپ کو بڑا عطا فرمایا ہے آپ کا لقب روح اللہ ہے مسیح ہو اے حضرت عیسیٰ پیغمبر ہماری مدد کر دو ہماری حالت کو دیکھو تو حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ ایک بات اور میں عرض کرتا چلو مسلمانوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بھی آپ ان باتوں کو سنا کرتے ہو کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے بہت بڑا شرک ہے اور رسولوں سے مدد نہ مانگو بہت بڑا شرک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں حضرت آدم سے مدد مانگو گے کہ نہیں حضرت لوہ سے مدد مانگو گے کہ نہیں حضرت ابراہیم خلیل سے مدد مانگو گے کہ نہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر سے مدد مانگو گے کہ نہیں یہ اول العزم پیغمبران اس دن نہیں ارشاد فرمائیں گے آج کہاں شرک کرنے چلا آیا ہے آج تو ڈائریکٹر اب کی بارگاہ میں مدد مانگ لے نہیں نہیں بلکہ جب حضرت آدم سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جا وہ یہ نہیں فرماتے ہیں آج رب سے مدد مانگ پتا یہ چلا مددگار کوئی اور ہے جس کے پاس حضرت آدم بھیج رہے ہیں حضرت لوہ بھیج رہے ہیں حضرت ابراہیم بھیج رہے ہیں حضرت عیسا بھیج رہے ہیں یہ پتا چل گیا کہ کوئی مدد کرنے والا ہے آخر وہ کون ہے جو قیامت کے میدان میں سب سے پہلے مدد کرے گا اب آؤ ذرا دیکھو آج علماء سے آپ سنتے رہتے ہو سارے لوگوں سے بیان سنتے ہو قیامت کے میدان میں نبی کونین سب سے پہلے مدد فرمائیں گے اور سب سے پہلے امت کی بخشش کرائیں گے لیکن سارے قیامت والوں کو سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں حضرت آدم کے پاس جا رہے ہیں حضرت نوح کے پاس جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس جا رہے ہیں ان پیغمبروں کے پاس تو جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں علماء اور محدثین وجہ بیان فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر اور سب ڈائریکٹ رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتے سب بھول گئے ہیں جانا رب تعالیٰ نے سب کے ذہن و فکر سے اس بات کو مہ فرما دیا ہے اگر سب لوگ ڈائریکٹ چلے جاتے تو کہنے والا کہہ دیتا کہ قیامت میں بخشش کے لیے جو کام محمد الرسول اللہ نے کر دیا ہے وہ کام ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے حضرت لوہ کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے اس لیے تمہیں سب سے پہلے ان اول عزم پیغمبروں کی خدمتوں میں گھما لیا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ کام بخشش کے لیے محمد الرسول اللہ کریں گے ہمارے سنت اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر سے عرض کریں گے حضور ہم تو سب کے پاس سے ہو آئے ہیں اب ہم جائیں کہاں کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے چلو سرکار کے پاس چلو آج ہم بیان کر رہے ہیں ہم بھی بھول جائیں گے حضرت علامہ مقصود علی خان صاحب بھی بھول جائیں گے بہت نعرہ لگاتے ہیں حافظ سلطان صاحب یہ بھی بھول جائیں گے امام بخاری بھی بھول جائیں گے امام مسلم بھی بھول جائیں گے اہل حدیث اہل حدث سب بھول جائیں گے کسی کو کچھ نہیں یاد رہے گا نبی کی بارگاہ میں سب سے پہلے چلو سب بھول جائیں گے اب سب پوچھیں گے ہمیں پتا بتاؤ ہم جائیں کہاں کون ہے ہماری مدد کرے گا تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے از حبو الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو اتنا سننا ہوگا سب سرکار کی طرف بھاگیں گے اعلی حضرت عظیم البرکہ اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و تمہارے تمہارے لیے تمہارے لیے اللہ اللہ بات آ گئی تو سنتے چلو ایمان تازہ ہو جائے اب سارے لوگ سرکار کی طرف بھاگیں گے اور آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا ذرا ملاحظہ کرو میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے ستر ہزار صحابہ سرکار کے پیچھے پیچھے ہوں گے نبی کے سر اقدس پر تاج شفاعت ہے حشر کا دولہا بن کر میرے آقا آ رہے ہیں رب تالا قیامت کے میدان میں اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ فروز فرمائے گا اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں جس کو ہے عرش پر جلو ہے اصل تال والا ہمارا نبی ہمارا نبی ہے اوسل تال والا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ آپ ذرا غور فرمائیے آقا کریم تشریف لا رہے ہیں تاج صفات ہے جبھی تو اعلی حضرت ترجمانی فرما گئے کہ جس کے ماتھے شفات کا سے را رہا اس جبی نے سا دت پیلا کو سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور میرے سرکار مقام محمود پر جلوہ فروز ہوں گے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے آقا کریم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں ہوا مقام الشفا وہ مقام شفاعت ہے رب تعلق قرآن میں بیان فرماتا ہے آسا باسا کر رب کا مقام محمود اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر جلوہ فروز فرمائے گا جب میرے سر سرکار قیامت کے میدان میں مقامی محمود پر جلوہ فروز ہوں گے اور سرکار کی جلوہ آرائی ہوگی سارے لوگ ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے تو سب سے فریاد پیش کریں گے تو ایسے ہی فریاد پیش کر دیں گے یا رسول اللہ مدد کیجئے نہیں بلکہ سب سرکار پر سلام بھیجیں گے آج سلام بھیجنے سے بہت بھاگ رہے ہو لیکن قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تمہیں نبی کو سلام کرنا پڑے گا بیٹھے بیٹھے سلام کرو گے کہ کھڑے کھڑے سلام کرو گے چلتے ہوئے سلام کرو گے کہ لیٹے لیٹے سلام سلام کرو گے یہ ہمارا سوال تمہارے اوپر ہے نبی کون کو سب سلام عرض کریں گے آقائے کائنات کے شان کے تعلق سے اعلی حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جاب ان کی آمد ہو اللہ آپ سب سرکار کو سلام عرض کریں گے اس کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کرو یا رسول اللہ مصیبت سے بچاؤ یا رسول اللہ ہماری پریشانی دیکھو تو سارے نبیوں نے کہا تھا غیری میرے علاوہ کہیں اور جاؤ تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا بخش کے لیے میں ہی ہوں شفاعت کے لیے میں ہی ہوں نجات کا پروانہ تمہیں یہیں سے ملے گا گھبراؤ نہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی مقدس زبان سے جیسے سب لوگ یہ جملہ سنیں گے کہ نبی فرماتے ہیں بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں تب تک سارے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا اور اپنے آقا کی بشارت سن کر کے مسکرا اٹھیں گے اطمینان میں ہو جائیں گے اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کی بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے گھبرانے والے اے گھبرانے والو اطمینان میں ہو جاؤ محبوب نے اب دروازہ کھول دیا محبوب نے سہارا دے دیا اب گھبراؤ نہیں سارے لوگ اطمینان میں ہو جائیں گے اب سرکار کو سب دیکھ رہے ہیں سرکار کے نام کی دہائی دے رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا ذرا دیکھو میرے سرکار اپنے دستے کریم میں حمد کا جھنڈا لیں گے جس کو لیوا حمد کہا جاتا ہے رب تالا اپنے محبوب کو قیامت کے دن ایک جھنڈا عطا فرمائے گا سرکار اس جھنڈا کو لے کر کے لہرائیں گے اور رب کی تعریف بیان کریں گے ایسی تعریف کی نہ آج تک کسی نے کی ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب نبی کے دستے کریم میں حمد کا جھنڈا قیامت کے دن ہو اور آقا رب کی تعریف بیان کریں اور ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم کس کی تعریف کریں ذرا سنو سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کی دن ہو بھالے کی دن ہو بھالے علماء کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اس شیر کا تعلق قیامت سے نہیں ہے سرکار اعلی حضرت جب یہ شعر کہہ رہے تھے تو حجت الاسلام کی پیدائش کے اٹھارہ برس کے بعد مفت اعظم ہند کی ولادت کا وقت قریب آیا جب سرکار مفت اعظم ہند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اعلی حضرت یہی نعت کہہ رہے تھے جب اطلاع ملی کی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو اعلی حضرت کہہ اٹھے سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کی دن ہوں بھالے یا رسول اللہ ایسی ہوا چل جائے کہ باغ پھل جائے اور پھول کھل جائیں ہمارے دن بھلے ہو جائیں تو حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے باغ پھلا پھول کھلا اعلی حضرت کے دن بھلے ہوئے سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت کی طرف یہ اشارہ ہے اب آگے اعلی حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیوا کے تالے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے اللہ اللہ اب سب سرکار سے مدد مانگیں گے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کتنے بڑے تم نادان ہو جب دنیا میں نبی مدد دے رہے ہیں آخرت میں بھی نبی ہی مدد دیں گے ہر جگہ آتا ہی کام آنے والے ہیں تو دنیا میں تو نبی کی پناہ میں آنے سے انکار کیوں کرتا ہے آج ہی نبی سے پناہ مانگتا رہا تاکہ تیرا حق قیامت کے میدان میں بھی رہے اور تو عرض کر سکے یا رسول اللہ میں نے دنیا میں آپ سے پناہ مانگی تھی تو آخرت میں آپ کس سے پناہ مانگوں اگر کل قیامت قیامت کے دن تو عظمت مصطفیٰ دیکھ کر نبی سے پناہ مانگنا شروع کرے گا اور آقا انکار کر دیں گے کہ آج تم ہماری عظمت کو دیکھ کر کے ہم سے پناہ مانگ رہے ہو پناہ نہیں پاؤ گے تب بتا تجھے پناہ کہاں ملے گی اس لیے مومن اور مرد آج ہی تو اپنے آقا کی پناہ میں آ جا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماگن سے اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں اگر مان گیا اللہ اللہ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے بات چل گئی قیامت کی بات چل گئی بخشش کی میرے سرکار ہم پاپیوں کو کتنا یاد کرتے تھے مسلمانوں سو سوچو ایسے مسلمان تم ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ پاپ تم کرو رب کی بارگاہ میں معافی رو کر کے وہ مانگیں گناہ تم کرو رب کی بارگاہ میں رات رات بھر نبی روئے پاپ تم کرو رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال نبی کریں کیا نبی کے نام پر بھی تمہاری آنکھیں کبھی بھیگی کی نہیں کبھی اپنے گناہوں کو سوچ کر کے تم بھی روئے ہو کہ نہیں خدا کی قسم اگر نبی کے نام پر آنکھیں چھلک گئیں تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے اگر گناہوں کے خوف سے رو پڑے تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے اپنے خطاؤں پر رب کے حضور نادم ہو کر کے دل تمہارا دہلا خوف الہی سے مفتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے اے مسلمان تو اپنے نبی کا عاشق بن جا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھ ملاحظہ کر آج مدینہ کی گلیوں سے صرف نبی کا اوقار جاننا چاہتے ہو مکہ شریف کے بازاروں ہی سے نبی کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو مقام عہد غزوہ غزب خندق سے نبی کا وقار